اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کرو تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل یا ان کے مشابے ہوں سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا بشرتے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے